حضرت قیس بن ابی غرضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں غلے وغیرہ کے خرید و فروخت کیا کرتے تھے اور ہم اپنے آپ کو سمسار کہا کرتے تھے لوگ بھی ہمیں اسی لفظ سے موسوم کرتے تھے حتیٰ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں یعنی بازار میں تشریف لائے اور ہمیں ایسے نام سے پکارا جو ہمارے رکھے ہوئے نام سے بدر جہاں بہتر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت تمہارے سودوں میں بلا قص قسمیں اور فضول باتیں واقع ہوتی رہتی ہیں لہذا تم صدقہ کیا کرو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو اڑسٹھ